معتمر نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں آجزی اور سستی سے فضدلی اور بڑھاپے کی ذلیل حدود میں پہنچ جانے سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تیئیس